یحییٰ قطان نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ نے ان سے زینب بنت ابی سلما نے ان سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا تو کیا اگر عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں بشرطے کہ وہ تری دیکھ لے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر ہنسی آ گئی اور فرمانے لگی کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بچے میں ماں کی مشابہت کہاں سے آتی ہے صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار تین سو اٹھائیس